اور اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے